ہے عمرے یا حج کے لیے محرم کی عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے کیا تیرہ سال کے بیٹے کو محرم بنایا جا سکتا ہے یعنی ماں اپنے تیرہ سال تیرہ بیٹے کو محرم بنا سکتی ہے اور کیا خالہ بھی اپنے تیرہ سال کے بھانجے کو محرم بنا سکتی ہے اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر مراحق اور بالغ دونوں محرم بن سکتے ہیں آپ پتا نہیں وہ بچہ تیرہ سال کا بالغ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر بلیغت کے قریب ہے تو تب بھی محرم بن سکتا ہے مراحق وہ ہوتا ہے جو بلیغت کے قریب ہو تو مراحق بھی محرم بن کے حاجی میں ساتھ جا سکتا ہے بالغ تو ویسے جا سکتا ہے تو اس لیے اگر تیرہ سال کا میرے خیال میں بالغ نہ بھی ہوگا تو مراحق تو ہوگا یعنی ماں بالغ اور بالک کے درمیان ایک قسم ہے جس کو مراحت کہتے ہیں کہ وہ بالغ ابھی ہوا نہیں بالغ ہونے کے قریب ہے تو ایسا بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو وہ بھی حج میں اپنی والدہ کا یا بھانجا اپنی خالہ کا جو ہے وہ محرم بطور محرم ساتھ جا سکتا ہے حج پر